الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے بلکہ نماز جامع العبادات ہے دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام نماز کے اندر جمع ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو نماز نہ دی ہو سب نبیوں کی نماز کے طریقے مختلف رہے ہیں بلکہ ہر مخلوق نماز پڑھتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلون قد علم مسالہ کا ہوا ہر مخلوق کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح معلوم ہے اس لیے اسلام کے جو پانچ ستون ہے ان میں دوسرے نمبر کا ستون نماز ہے ایک حدیث شریف میں ہے السلاط عماد الدین نماز یہ دین کا ستون ہے امن اقامنا اقامت دین جس نے اس کو قائم کر دیا اس نے دین کو قائم کر دیا ومن ہدم ہدم الدین اور جس نے اس کو گرا دیا گویا اس نے دین کی عمارت کے ایک ستون کو گرا دیا ایسا سمجھ لیجیے جیسے ایک خیمہ اور ٹینٹ ہوتا ہے ٹینٹ میں بیچ کے اندر ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر ٹینٹ کھڑا ہوتا ہے پھر چاروں طرف رسیاں ہوتی ہیں یہ رسیوں کے ذریعے سے وہ خیمے کو کھڑا کیا جاتا ہے اگر بیچ کی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے بیچ کی لکڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے نمبر کی رسی اگر کاٹ دی جائے خیمہ پھڑپڑانے لگے گا اڑنے لگے گا وہ ہے نماز اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلمے کے بعد دوسرا نمبر نماز کا رکھا ہے کلمہ تھیئری ہے اور نماز پریکٹیکل ہے جب ہم نے یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ ایک ہیں اور سرکار ہمارے رسول ہیں اور نبی ہیں یہ دعویٰ ہو گیا اب یہ دعوے کی کوئی دلیل چاہیے دلیل کیا ہے نماز مولزد کہتا ہے نماز کی طرف آ جاؤ تو ہمیں پتا چلے کہ تمہارا کلمہ کس درجے کا ہے جب اپنا کاروبار تمام چیزیں چھوڑ کر نماز میں آ گیا گویا کہ اس نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا نماز یہ پوری زندگی کا کنٹرولر ہے نماز کے ذریعے سے پوری زندگی کنٹرول ہوتی ہے جیسے ایم پی فائر کے ذریعے سے مائک کنٹرول ہوتا ہے جیسے ریگولیٹر کے ذریعے سے پنکھا کنٹرول ہوتا ہے اس طرح نماز کے ذریعے سے پوری زندگی ایمان والے کی کنٹرول ہوتی ہے اس لیے قرآن کریم میں متقیوں کی جو صفات بیان فرمائی اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان اور دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا تو نماز کا قائم کرنا یہ تقوا کی علامت ہے نماز کا قائم کرنا دین کی علامت ہے نماز کے قائم کرنے پر روزی کی برکتیں نقل کی کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے اس کا امال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا اور اسے بے حساب جنت کے اندر داخلہ دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی ہوئے کے چھ وار کیے تھے فجر کی نماز میں چاروں طرف سے خون بہ رہا تھا اٹھا کر گھر لے گئے بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی خدمت کرنے والے جب اذان ہوتی تھی تو حضرت کو بے ہوشی کے عالم میں کہتے تھے حضرت اذان ہو گئی بے ہوشی میں بھی آنکھ کھول دیتے تھے اور آنکھ کھول کر فرماتے تھے اچھا ہوا تم نے بتایا اگرچہ میں معذور ہوں جوانوں اور تندرستوں کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتا بستر عدالت پر ہوں لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس نے اذان سنی اور کوئی عذر نہیں تھا اور نماز میں نہیں گیا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے نکلے تو قبا پہنچے قبا میں سرکار کا چودہ دن کا قیام رہا سب سے پہلا کام آتا انعام دار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فوری طور پر ایک مسجد تیار کی دنیا اسلام کی پہلی مسجد کوبا کے اندر تیار ہوئی اور یہ مسجد نبی کو اتنی عزیز تھی اور کوبا والوں سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ہر سنیچر کو کوبا تشریف لیے جاتے تھے کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر اور وہاں جا کر دو رکعت نمازیں ادا کرتے تھے اوبا والوں کا حال پوچھتے تھے اس کے بعد سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو نجار کی ایک جگہ تھی اس جگہ کے اندر حضور نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں مسجد بناؤں سے پوچھا کہ کیا قیمت پر یہ جگہ دو گے یاد رکھو جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جائے وہ مسجد آباد نہ ہونے کے باوجود قیامت تک وہ جگہ مسجد کی مانی جائے گی اور جن لوگوں نے بنوائی ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا جنہوں نے بنائی ہے ان کو حضر ملتا رہے گا آج اس مسجد کو آباد کرنے میں جن حضرات نے اپنے گاڑے کی کمائی لگائی جنہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برابر حضر عطا فرمائے گی جیسے مولانا عمران صاحب فرما رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپیہ دیا جائے اگر آپ نے چار آنے لگائے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ مسجد کا سواب آپ کو عطا فرمائیں گے اللہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے عجیب واقعہ ہے امت میں مسجد بنانے کا ذوق ہے اور مسجد کو آباد کرنے کا بھی ذوق ہے لیکن میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ مسجدیں ضرور بناؤ لیکن نمازیں بھی بناؤ جیسی عمدہ مسجد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنی شاندار نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرو اپنی نمازوں کو عمدہ بناؤ اللہ تعالیٰ نے عمدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے وعدے فرمائے ہیں کامیابی کے وعدے کیے ہیں اور آخرت کی کامیابی کے وعدے کیے ہیں اور قرآن کریم میں کہیں بھی نماز پڑھنے کو نہیں کہا ہے نماز کے قائم کرنے کو کہا ہے کہ نمازوں کو قائم کیا جائے اللہ فرماتے ہیں اپنا اللہ هم کی صلاتهم خاشعون کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو آباد کرتے ہیں خوشبو اور خزو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اچھی اور بہترین نماز پڑھتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جب شادی کرنا چاہتے تھے اپنی بیٹیوں کی تو مسجد میں آتے تھے اور مسجد کے پچھلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے جب نمازیں ختم ہوتی تو جو جوان سب سے اخیر میں نکلتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے بھائی تمہارے ساتھ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے حضرت میں تو غریب آدمی ہوں وہ بڑے میاں کہتے تو غریب نہیں ہے تو امیر ہے تیرے پاس نماز والی دولت ہے سب لوگ نکل گئے تو نماز پڑھتا رہا مجھے نماز کا اتنا شوق ہے جو اللہ کے حقوم کو اتنی اچھی طرح پورا کرے گا وہ میری بیٹی کو بھی اچھا رکھے گا جو اللہ کے حکم بجا رہے گا وہ بندوں کے حقوق بھی اچھی طرح سے ادا کرے گا لہذا میں اپنی بیٹی کی شادی نماز کی بنیاد پر تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آج کل شادی بینک بیلنس کی بنیاد پر ہوتی ہے لڑکے والے پیغام لے کر جاتے ہیں لڑکی والے پہلے ہی پوچھتے ہیں گاڑی ہے دوسرے نمبر پر سوال کرتے ہیں تمہارا لڑکا کماتا کیا ہے تیسرے نمبر کا سوال کرتے ہیں کتنی بینک میں کھاتے ہیں بیلنس کتنا ہے یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کے ایمان کا بیلنس کتنا ہے یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کے دماغ کا بیلنس کتنا ہے ہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ بینک کا بیلنس کتنا ہے اور پہلے والے نماز کو دیکھتے تھے اپنی بیٹیاں دیتے تھے نمازیوں کو نیک لوگوں کو نیتا لوگوں کو واقعہ لکھا ہے کہ غریب آدمی نمازوں کا بڑا پابند اللہ والا بازار کے اندر کھڑا ہے بھائی بازار میں کیوں کھڑا ہے اور میں بازار میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کسی کو ضرورت ہو تو میں اس کا سامان سر پر اٹھا کر لے جاؤں اور جو مزدوری ملے اس سے میرا گھر چلے ایک صاحب ملے انہوں نے کہا میرا سامان لے جاؤ گے لے جاؤں گا لیکن ایک شخص جب نماز کا وقت ہو جائے گا جب اذان کا وقت ہو جائے گا سامان لیتے ہوئے لے جاتے ہوئے مسجد نظر آ جائے گی تمہارا سامان رکھ دوں گا پہلے نماز پڑھوں گا جب نماز ہو جائے گی کے آگے سامان لے جاؤ بہت اچھی بات ہے مجھے منظور ہے یہ شخص تمہاری چلے راستے کے اندر اذان ہو گئی منادی نے پکار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے حدیثوں میں ہے جمعہ کا دن آ جائے جیسے ہی اذان پکاری جائے ادا علیہ السلام جمعہ کے دن بس سب کام چھوڑو سب کاروبار بند کرو دکانیں لاک کرو پیر چھوڑو اور پس آؤ میلہ ذکر اللہ نماز کی طرف پوچھ کرو مسجد کی طرف آگے بڑھو اب کاروبار جائز نہیں ہے اللہ کے ساتھ تجارت کرو اللہ کے ساتھ کاروبار کرو اب اللہ بہت بڑا نظر دیتے ہیں حدیث میں فرمایا جمعہ کے دن پہلے نمبر پر مسجد میں آنے والے کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا سوال دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو اللہ کے راستے میں دینے کا سواب یہاں تک کہ جو عقیر میں آتا ہے اس کے لیے انڈا انڈے کا سواب لکھتے ہیں ایسے معلوم انڈا جائی دو ہاں۔ تو انڈے والا سواب دیتے ہیں اور اس سے بھی اگر لیٹ آیا کہ جب حقیقے کے لیے بیٹھ چکا تھا اور آیا تو حدیث شریف نے فرمایا فرشتے جو دروازوں پر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے دفتر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ وقت پر آئیں اور خطیب کا خطبہ سنیں جو صحابہ صبح سے نکل جاتے تھے اور سرکار کا خطبہ سننے کے لیے مدینہ منور آتے تھے اور جمعہ کی نماز کے بعد ایک گڑیا کے یہاں کھچڑا کھاتے تھے اور وہیں آرام کرتے تھے اور شام کو جا کر گھر پہنچتے تھے وہ امال مسلمان اس نے کہا سیٹ صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے میں ٹھہر نہیں سکتا میں تو بے چین ہوا میں تو نماز پڑھوں گا نماز کے لیے جاؤں گا نکل گیا سامان کنارے پر رکھ دیا اور بڑے میاں شیٹ صاحب مسلمان ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوئی وہ دروازے کے اوپر پڑھے انتظار کر رہے ہیں کب آئے گا میرا سامان لے جائے گا وہ اندر سے اللہ کا بندہ نکل رہا ہے شیر صاحب سب کو پوچھتے ہیں کہ پلان پلانے کا آدمی اندر ہے کیا ہے کیا کرتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کتنی نماز پڑھے گا سب بھی تو نماز پڑھتے ہیں وہ کتنی نماز پڑھ رہا ہے یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے بہت دیر سے وہ نکلا جب نکلا تو صاحب نے پوچھا نکلتا کیوں نہیں تھا مزدور نے جواب دیا کہ وہ نکلنے نہیں دیتے کون نکلنے نہیں دیتے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے تیرے کو تو آفس نہیں ہوئی دروازے پر پڑا رہا مجھے میرے پرور دگا نے توفیق کی اور میں مسجد میں گیا علامہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ میں مسجد بناؤں مسجد بنانا شروع کر دیا پیسہ بھی خود کا تعمیر بھی خود کر رہا ہے دیواریں اونچی ہو گئی یہ تو بڑا مبارک کام ہے نبیوں والا کام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا سرکار نے مسجد نبی تیار کروائی نبیوں والا کام اللہ کے گھر کا بنانا معمولی کام نہیں ہے اور اللہ کے گھر کو آزاد کرنا معمولی کام نہیں ہے اب دیوار اوپر ہو گئی اوپر مجاق بنایا دیواریں اور اوپر کر رہے ہیں لے کر کھڑے ہیں ایک گر گئی اب یہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اترتا ہوں تو پھر اوپر کا کب چڑھوں گا کب بناؤں گا نیچے اینٹ پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان گزرا وہ مسلمان نے کہا مت کرو یہ اینٹ میں تم کو دے دیتا ہوں تو چلتے چلتے وہ اینٹ اٹھا کر دے اور اپنے رنگ سے بس پا مسجد بن گئی ہاتھ میں مسجد کے تعمیر کرنے والے نے دیکھا جنت کے اندر دو محل بالکل سملر قسم کے بنے ہوئے ہیں ایک کے پڑوس میں دوسرا اللہ یہ دو محل کس کے ہیں کا ایک محل تو دے رہا ہے اللہ مجھے محل کیوں دیا دنیا میں میرا محل بنایا تو میں نے جنت کا تجھے محل دیا نے دنیا میں میرا گھر بنایا تیری حیثیت کے مطابق میں نے میری شان کے مطابق تجھے جنت میں ماحول دیا ہم اپنی حیثیت سے مسجد بناتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں ہم بنا مسجد بن اللہ کو لگو مس لگو بھی جنت جنت کے گائے سے جنت کی مٹی سے جنت کے سونے چاندی کی اینٹوں سے بند محل بنایا ہمارے لیے وہ ہے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا اور اللہ یہ پڑوس میں بالکل دوسرا محل بھی نظر آتا ہے وہ کس کا ہے جواب دیا یہ اس کا ہے جس نے اینٹ اٹھا کر دی تھی اس نے تو خالی ایک ہی دی تھی اس کو بھی نے محل بنا کے دے دیا میری رحمت وسیع ہے ایک کو محل کو اور ایک کو میری شان نہیں ہے اس بنا پر اللہ کے گھر میں اس نے اتنی مدد کی تو بھی میں نے اس کو پورا محل بنا کے دے دیا یہ اللہ کا نظام ہے تو سرکار مدینہ آئے تو مسجد بنائی اور مسجد بنانے میں خود حصہ لیا آپ کے پیٹ کے اوپر مٹی آئی گئی کندھے مٹی سے بھر گئے اینٹیں اٹھا اٹھا کر سرکار خود لاتے ہیں مٹی اگاتے ہیں کتنا مبارک کام ہوگا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام کو حکم دیا بناؤ میرا گھر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر گھر بنایا اسلام آباد میں ایک مسجد بنی اس مسجد کا نام مسجد شب بھر مسجد شب بھر یعنی ایک رات کے اندر بنی ہوئی مسجد اجمیر کے اندر ایک مسجد ہے ڈھائی دن کا جھونپڑا ڈھائی دن کے اندر مسجد تیار کیا ہے تو یہ ہمارے پڑوس کے ملک میں جو مسجد بنی اس کا عجیب واقعہ ہوا وہ واقعہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ کل صبح میں یہ جگہ ہم لوگ ایکوائر کر لیں گے تو محلے کے لوگ جمع ہوئے جمع ہو کر انہوں نے مشورہ کیا نوجوان لگ جاؤ بوڑھے لگ جاؤ چھوٹے لگ جاؤ بڑے لگ جاؤ عورتیں بھی لگ جاؤ صبح سے پہلے مسجد بنا کر اذان اس مسجد کے اندر ہونی چاہیے پوری رات لوگوں نے کام کیا اور فجر کی اذان اس مسجد کے اندر ہو گئی اور بورڈ لگایا مسجد شب پر ایک رات کے اندر مسجد نہیں مسجد تو بنانی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنانی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا ہمارے ملک میں گاؤں ہے اس کے اندر ایک مسجد بنی اس مسجد کا نام گویا کے خالی آئے اس مسجد کا نام گویا کے کھالی آئے اب یہ کیا نام ہو فرماتے ہیں کہ غریب لوگ تھے لیکن غریبوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ایک دن کھانا ذرا اچھا کھائے پیسے جمع کرتے ہیں اور اچھا کھانا چاہتے ہیں لیکن گاؤں کے اندر مسجد نہیں تھی مسلمان فکر کرتے اپنے غریب ہے اپنے کو چندہ بھی کون دے گا تو اپنے اپنے گاڑے کی کمائی سے مسجد بناتے ہیں ایسا مشورہ ہوا جس روز ان کو اچھا کھانے کا دل ہوتا تھا تو حساب لگاتے تھے کہ اگر بریانی کھائیں گے تو پانچ سو روپیہ کا خرچہ ان کو ہوگا پانچ سو روپئے مسجد کے گلے میں ڈال دیتے تھے اور دال روٹی کھا لیتے تھے اور دل کو سمجھاتے تھے کہ گویا کے بریانی کھا لی بس دال روٹی سے یوں سمجھتے تھے کہ ہم نے بریانی کھائی اور پچاس کو سب پیسہ مسجد بنانے کے اندر لگا دیتے تھے تعمیر کے اندر لگا دیتے تھے اس طرح سے اپنے خواہش کو روک کر اور اپنے من کو مار کر وہ مسجد بنائی انہوں نے اپنے گاڑے کی اور حلال کمائی کی اور اس مسجد کا نام رکھا گویا کے کھا لیا دوستو امت میں کیسے کیسے لوگ پڑے ہیں غریب بھی مسجد بناتے ہیں امیر بھی بناتے ہیں لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہماری نمازیں بن جائیں ہماری مسجدیں آباد ہو جائے ہم مسجد میں لوگوں کو لانے والے بن جائیں ہم دین کی دعوت دینے والے بن جائیں ہم نماز کی طرف بلانے والے بن جائیں ہم نماز میں آئیں اور نماز میں لائیں سرکار کے یہاں جیسے ہی کسی نے ایمان قبول کیا اس کو صحابہ کے حوالے کرتے تھے اس کو نماز پڑھاؤ اس کو نماز سکھاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں ملی ہے لیکن نماز کے لیے اللہ نے نبی کو آسمان پر بلایا اور وہاں یہ ہدیہ دیا ہے سلا تو مہراج المومنین نماز کیا ہے مومنین کی مہراج ہے جب اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے میرے نبی کی مہراج کا منظر کھڑا ہو جاتا ہے سرکار کو پچاس نمازیں ملی تھی لیکن پانچ نمازیں باقی رہی نو مرتبہ سرکار ریٹرن ہوئے اور پانچ نمازیں باقی رہی اور اللہ نے فرمایا میرا وعدہ اپنی جگہ برقرار رہے گا اور تم پانچ نماز پڑھو گے اور میں پچاس نماز کا سوال دوں گا تم ایک نماز پڑھو گے میں دس نماز کا سوال دوں گا مجھے حکم تھا حضرت مولانا عمران اور بلال صاحب کی طرف سے کہ چند منٹ آپ کے لیے جائیں اور چند باتیں آپ کی خدمت میں اس عنوان سے عرض کی جائیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جس کی توسیع کی گئی ہے اور آباد کاری کی اس کی فکر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ جن جن خطرات نے اس میں حصہ لیا محنت کی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بہترین بدلے عطا فرمائے اور اللہ غیب سے نصرت فرمائے اور یہ مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے قیامت اس کو جاری رکھے اور جتنی مسجدیں آباد ہونے کی فکر میں ہے اللہ تعالیٰ یہ فکر کرنے والوں کو بھی آباد فرمائے اور اللہ کے گھروں کو بھی آباد فرمائے الحمد للہ